والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حبيبنا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دوستان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام حضرت صاحبزادہ مولانا مفتی محمد رضا صاحب متضلو کی زیر صدارت آج کا یہ مختصر اجلاس اس کے ساتھ لوگ قائد تو مدرسین کے پاس تدریسی مسائل پر مشاورت ہے لیکن ہمارے دوسرے حضرات جن کا اس شعبے سے تعلق نہیں ہے وہ بھی تشریف لائے ہیں تو میں پہلے انتظام پاتے ہیں ان کے لیے آگے کر کے اور بعد میں اس اجلاس سے متعلقہ جو دوست آباد ہیں ان سے نشست کریں گے میں آپ حضرات سب تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں بلکہ پوری دنیا کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ شیخ محقق تو لانت یزید کا قائل کہنا سراسر جہالت جھوٹ اور بوتا شیخ محقق تو لانت یزید کا قائل کہنا سراسر جہالت جھوٹ اور بوتا ہے یعنی یہ کہنا کہ شیخ عبد الحق محدود سے دلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو یزید پر زور شور سے لانت کرتے ہیں اور اس کے قائل ہیں یہ جہالت بھی ہے جس کی وجہ سے شیخ موقف کے کلام اور عبارت کو سمجھا ہی نہیں گیا بلکہ میں تو کہوں گا پڑھا ہی نہیں گیا اور جھوٹ اور بہتان یہ ہے کہ جو ان کی عبارت سے مسئلہ ثابت ہی نہیں ہوتا اور ہے بھی خلاف مذہب عالیہ سنت اس کو اٹھا کر شہد پر تھپ دینا یہ جھوٹ بھی ہے اور بہت جی شک بے شک میں اس کی وضاحت شیخ کی کتاب سامنے رکھ کر کرنا چاہتا ہوں جی شیخ عبدالحق مودی دل رضی اللہ تعالیٰ کی کتاب تکمیل الایمان اس کے دو نسخے ہیں میرے پاس ایک نسخہ ہے الرحیم اکیڈمی کراچی کا چھپا ہوا یہ میرے ہاتھ میں نیا چھاپا ہے اس کے ساتھ ایک منظوم اعتقاد نامہ ہے شیخ جامی رضی اللہ تعالیٰ کو سبحان شیخ عبد الرحمان جامی ہے نا مشہور جی ان کا عقیدہ اس کے اندر ان کا اپنے شیروں میں لکھا ہوا وہ بھی ساتھ موجود ہے یہ نسخہ کراچی سے نیا چھپا ہوا دوسرا نسخہ میرے پاس پرانا دہلی کا پہلے جب یہ کمپیوٹر وغیرہ کتابت نہیں ہوتی تھی جی ہاں جی ہاں اور خطاط لوگ ہوتے تھے جی کاتب کاتب لوگ ان کے خط کا لکھا ہوا یہ فوٹو کاپی ہے دو نسخے اس وجہ سے رکھے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے اس میں بھی کتابت کی غلطیاں ہیں کچھ لفظ بڑھا دیے کچھ کم کر دیے جیسے آگے میں نشاندہی کروں گا اس کے اندر بھی یہی ظلم ہوا ہے اس کے اندر بھی یہی جاتی ہوئی ہے تو دونوں نسخے کیونکہ منسوخ صحیح نہیں ہے نہیں کتابی غلطیوں سے لبریز ہیں تو ناچیر نے دونوں نسخوں کو سامنے رکھ کر جتنی صحیح عبارت بنتی ہے اس کو وہ انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو پیش کرتی سبحان ادھر کی غلطی اس نسخے سے صحیح کی ہے اور اس نسخے کی غلطی اس نسخے سے صحیح کی ہے اور کچھ جو اللہ پاک نے علم دیا ہے اس کے ذریعے سے کر دیا سبحان میرے دوستو ہاں۔ میں پہلے شیخ کی عبارت پڑھوں گا فارسی جی اصل فارسی مکمل عبارت پڑھوں گا پھر اس کا با محاورہ ترجمہ کروں گا پھر اس کا مطلب واضح کروں گا اور پھر چیلنج کروں گا کہ اگر کوئی رہے کلار بارش سے ثابت کرتے شاید نے ایک بار بھی یزید پر لانت کیا ہے تو میں بول رہا الٹا شہر پر یہ جھوٹ اور یہ الزام جو ہے یہ بہتان جو ہے ان کو سنت سے خارج کرنے کی کوشش ہے جس طرح کہ ان شہر کا کلام بتائے گا میں انشاءاللہ شاء اللہ آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے جی عبارت جی سفر نمبر ایک سو اکہتر نیا نسخہ لانت برخصوص شخص سے اگرچہ کافر ہوا جائز نہ دوران چدانی کے آتے وقت تارے اوپا ایمان اور شہادت ہوا مگر آنکھیں بیقین معلوم شوت کہ بہت وئی بر کفر و شقاوت است تا آکے بعد در یزید شقی نیز توقف کنم و بعد براہ غلوب و افراد در شان وی و موالات وئی روان و گویم کہ وی بعد ازا کہ با اتفاق مسلمانان امیر شد اطاعت وی بر امام حسین واجب شد نعوذ باللہ من هذا القول و من هذا الاعتقاد کہ وہی باوجود امام حسین امام و امیر شوت و اتفاق مسلمان بار کیشور جمع صحابہ کے در زمان زمانے و اولاد صحاب ہم و خارجہ دیتا آ کے نعم دم جمائے جمع آئی آج مدینہ متحرہ بشام و ہم و جبرن و او جائزہ ہائے سنی و مائدہ ہائے ہنی نزدیشہ لہذا بعد آزان کے حال قباحت معال اورا دیدن با مدینہ بازامدن و خلع بیت وی کردن و گفتن کہ وی عدو اللہ و شارب خمر و تارک صلاة و زانی و فاسق و مستحل محارم است بعض دیگر گویا کہ وی عمر با قتل آن حضرت

ولعنت مخصوص بقافرانا وغیتا شعری کی اربا بھی اقاویر با حدیث نووی کے ناسقن بہاں کے بغض و عداوت و ایغا و احانت فاطمہ و اولاد او موجب بغض و ایغا و احانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی بھی گویاں و سبب کفر و موجب لعن و خلود نار جہنم اس بلا شخص بموجب آیا ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا وبعد دیگر گویان کے خاتمہ سے وہ معلوم ہے شاید کہ وہ بعد از ارتکاب آ کفر و معصیت توبہ کرتا باشد و دن نفس اخیر ور توبہ رفتہ باشد و میل امام محمد غزالی در احیاء علوم بائی حکایت است بعض آز علماء صلف و علام امت مثل امام احمد بن حنبل و امثالی و بروہ لعنت کردان و ابن جوزی و ابن جوزی کے کمال شدت و عصبیت در حفظ سنت و شریعت دار در کتاب خود لعنوی را صلف نقل کرتا ہے و بعض منع کردن و بعض متوقف مانا بالجملہ و مبغوظ ترین مرد و مست نظمہ وکارہا کہ ای بدبخت بے سعادت تری امت کردہ ہیچ کس نہ کردہ بعد از قتل امام حسین و احانت اہل بیت لشکر بتقیب مدینہ مطارہ و قتل اہل آن جا فرستادہ و بقیہ صحابہ و تابعینہ امر بقتل قربہ و بعد از تقریب مدینہ امر و انہدہ میں مکہ معظمہ و قتل عبداللہ بن زبیر کردا و ہم در اثنائی حالت از دنیا و جہنم پر شدافتا دیگر احتمال توبہ و رجوع اورا خدا دانا حق تعالی دلہائی حق تعالی دلہائی مارا تمام مسلمان را المحبت و موالات وی و اعوان و انصار وی و هر که با اهل بیت نبوی بد اندیشیدہ وہ ہر پہ عشارہ پہ عمل کرتا و بائشہ براہ محبت و صدق عقیدت نیست و دارد و مارا و محبان مارا در زمرہ محبان ایشان محسوب کرداند و در دنیا و آخرت بر و کئی شیشا دار بحرمت سنت بحرمت النبی و آل اہل امجاد بمنی ہوا کرمی ہوا قریب مجیب آمین سبحان اللہ سبحان اللہ اس عبارت کو غلطیوں سے صاف کر کے پیش کیا گیا تمام غلطیاں کتابی ضرورت کی میں ایک دو غلطیوں پر نشاندہی کرتا ہوں مثلاً یہ پرانا نسخہ ہے جی۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے بار اس کے اندر لکھا ہوا ہے بار و شخص واؤ کے ساتھ خصوص کے بعد واؤ ہے اس نسخے میں خصوص کے بعد واؤ نہیں ہے جی۔ اب وہ غلط ہے یہ صحیح ہے کیونکہ لفظ یہ صحیح ہے پر خصوصی شخص دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ پرانے اپنا نئے نسخے میں ایک جملہ آ گیا مگر آنکھیں کے بہ یقین معلوم شوت کہ میں تھے موت کار ہوں با ایمان و سعادت بہت یہ میں نے قوسین میں کر دیا ہلالین میں کر دیا یہ غلط ہے اضافہ ہے پرانے نسخے میں یہ نہیں ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لانت اس وقت کرو جس وقت کے یقین سے معلوم ہو جائے کہ وہ ایمان پر گیا ہے سمجھ ایمان سے بتانا سراسر الٹ مانا ہے کہ نہیں جی جی اب آگے جو ہے وہ اگلا لفظ وہ ٹھیک ہے وہ مگر آگے یہ استثناء ان لفظوں کے ساتھ ٹھیک ہے مگر آ کے با یقین معلوم کے مئو موت بھائی برقوبر و شکاوت تو وہ درمیان سے کاتب سے زیادتی ہوئی اور اتنا بڑا ظلم ہوا کہ وہ کسی وجہ سے کتابوں کو پڑھنا لینا خریدنا ہر کام ہر کسی کا کام نہیں ہے جی، جو کہتے ہیں جو لکیر کے فقیر ہوتے ہیں جو لکھا ہوتا ہے وہی پڑھ کر سنا دیتے ہیں سمجھ نہیں ان کے لیے کتابیں پڑھنا جائز ہی نہیں صرف وہ لوگ پڑھ سکتے ہیں کہ جو لکیر کے امیر ہوں یعنی کیا مطلب کہ جو لکھا ہوا اس کو صحیح کر سکتے ہیں میں پتہ نہیں کتنی غلطیاں اب مثلا ایک اور اب دونوں میں غلط ہے ایک لفظ دونوں میں غلط ہے اس کو ہم نے صحیح کیا دونوں میں غلط ہے ہم نے صحیح کیا وہ کیا لفظ ہے ادھر ہے تکبل ایشا بھائی شار ہوئے تکبل ایشا اب تقبر کا مانا تو قبول کرنا تقبل اللہ عمل کا اللہ کو سے قبول کرو تو تقبل یزید کا قبول کرنے کا کیا مانا جہاں پر لفظ ادھر کیا لکھا ہوا ہے ادھر لکھا ہوا تھا بقتل لکھا ہوا ہے لیکن نقطے ادھر ہیں ادھر ہیں ادھر ہیں وہ پتہ ہی لگتا لفظ کیا لکھا ہوا ہے تو ہم نے صحیح کیا جلد سے بقتل یعنی یزید کا امام حسین اور اہل بیت کے قتل پر خوش ہونا یہ ثابت نہیں یہ وہ کہنا چاہتے ہیں یہاں پر سمجھ نہیں آ رہی جی۔ یہ بقتل ہے تکبل نہیں ہے تکبل دونوں یہ دونوں نسخوں میں کتابی غلطی ہے اس لفظ کے مطابق سمجھ آ گئی جی اب مطلب جی طرف آتے ہیں جی محاورہ ترجمہ کرتے ہیں جی. حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر جاری ہے تو فرماتے ہیں کہ آج ہی کے آج غلبا مستحدین وسالف صالحین لعن پریشہ منقول نشر جا ہیں حضرت سیدنا معاویہ کے متعلق برا بولنا دانت کرنی علماء مجتہدین یعنی امام اعظم ابو حنیفہ امام شاہ مالک امام احمد جتنے حضرات ہیں مجتہدین جو ہمارے ان سے اور سارا فسالین صحابہ تبا ان کو کہتے ہیں سارا فسالین صحابہ تابعین یہ کرونا سے تھا ہوتے ہیں تین زمانے جن کے اعلیٰ اور عمدہ اور افضل ہونے کی گواہی رسول اللہ اکرم صلی مستحد ہے اور ان پر لانت کوئی نہ منقول نہیں کیونکہ لے سب اللہ خان مومن جو ہے وہ لانت کرنے والا نہیں ہوتا اب یہ لکھنے کے بعد شیخ فرماتے ہیں لانت پر خصوصی شخص اگرچہ کافر بہت جائز نہ دار توجہ سمجھو اب تمہارا عال سنت کا اور سلف صالحین کا صحابہ تابین تابین تو علمائے مشتحدین آپ کے گرام کرام ان کا مذہب بیان فرماتے ہیں کہ لانت پر خصوص شخص اگرچہ کافر ہوا جائز نہ کہ کافر بھی کوئی ہو بات سمجھ کوئی کافر بھی ہو تو ہمارے سلف صالحین صحابہ تابین تابین اور ہمارے ائمہ مجتہدین امام اعظم ابو حنیفہ امام مالک امام شافی احمد دیگر ائمہ مجتہدین ان میں سے کوئی حلقی کافر بھی ہو تو اس پر شخصی لانت نام لے کر لانت بھیجنا جائز نہیں سمجھتے یہ عبارت میں شیخ کی پڑھ رہا ہوں شیخ عبداللہ کو حد سے دلوی کی پڑھ رہا ہوں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں باپ محاورت ہو کہ کون کون لوگ پیچھے مجتہد مایا بجتا ہے سالف ہے سال سالفے سالف پھر سال ہے یہ ان میں یہ حضرات جو ہیں ان میں سے کوئی بھی نام زد کر کے کسی کافر پر بھی لانت بھیجنا جائز نہیں کرتا یہ شاخ عبد اللہ سے دل بھی تمہارا مذہب ہے اب ایمان سے بتانا خود سمجھدار ہو کیا میں مشتحدین اور ان کے مقابلے میں کسی کا قول معتبر بھی ہوتا ہے نہیں کسی کی بات سنی جاتی ہے نہیں یہ تو دین ہے اصل دین کا بھی یہی ہے جی وہ شریعت کے جتنے مشتحد امام گزرے وہ جی اور سرف سالے ہی تمہارے جب یہ کافر کا نام لے کر بھی لانت بھیجنا جائز نہیں سمجھتے نام زد کر کے فلاں کافر پر لانت جب تک کہ اس کا کفر پر مرنا یقینی طور پر معلوم نہ ہو جیسے ابو جال ہو گیا ابلیس ہو گیا ابو لاب ہو گیا کیونکہ وہ تو قرآن کے اندر آ گیا نا جی قطعی رسول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قطعی بیانات آ گئے کہ یہ کفر پر مر گئے ایسے لوگوں کو نکال کر یعنی جن کا کفر پر مرنا یقینی معلوم ہے ان کو نکال کر وہ کافر لوگ جن کا ایسا کفر پر مرنا یقینی معلوم نہیں ہے ان کو نامزد کر کے لانت بھیجنا نہیں یہ نہ تمہارے اماموں کا مذہب ہے اور نہ صحابہ تب تابعین کا مذہب ہے یہ کون لکھ رہے ہیں شیخ عبداللہ شیخ عبداللہ سے ٹھیک ہے آپ خود سمجھدار ہیں کہ کیا ان بزرگوں کے بعد پھر کسی کا جب خصوصاً ان کے مقابلے میں ہی ہوگا آپ ایسے ہے نا جی جی یہ تو کافر کے لیے جائر نہیں سمجھتے تو اب شخصی لانت جس کو کہتے ہیں نامزد کر کے لانت بھیجنا اگر کوئی کہتا ہے میرا مذہب یا فلاں کا مذہب ہے ایمان سے بتانا ان کے مقابلے میں کسی کا مذہب جو ہے کچھ وہ قابل بھی ہے نہیں نہیں وہ سننے کے قابل بھی ہے نہیں بالکل نہیں بالکل تین زمانوں کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی یہ اعلیٰ دور ہے جی جن کے اعلی ہونے کا زبان رسالت نے بیان فرمایا پھر آئی میں مشتح دنیا جن کی تابے دار پیروکار ہے ان کے مقابلے میں اب کسی کی کیا بات سنی جائے گی بھائی نہیں جی، نہیں جی۔ اسی وجہ سے ہاں۔ مسئلہ تخفیر کے اندر امام ابن حمام نے کتاب البغات کے اندر فتح القدیر شرح ہدایہ میں صاف فرمایا کہ تکفیر کے باب کے اندر جتنا کلام غیر فقہا مشتحدین کا ہے فرمایا وہ تو قابل سماعت ہی نہیں ہے وہ مردود ہے ہم اس پر فتوا نہیں دے سکتے فرمایا فتوا انہی لوگوں پر قول پر ہوگا جو مشتحدین اور ایم اے مشتحدین تقسیم کرتے نہیں سبحان معلوم ہوا بھائی اب بات سمجھ آ گئی نا جی، جی۔ معلوم ہوا کہ ان بزرگوں کے مقابلے میں کسی کی کلام کسی کی بات نہیں سنی جاتی ٹھیک ہے جی۔ ان کے مقابلے میں کسی کی نہیں سنی جاتی یہ بات سمجھ آ گئی پھر آپ نے انہوں نے فرما دیا کہ کافر بھی ہو تو پھر بھی لانت نہیں اب کافر سے اوپر بھی کوئی درجہ ہوتا ہے نہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا کافر سے اوپر کوئی مرتبہ درجہ گندا اور کبھی اور برا ہوتا ہے کافر پر کو نام لے کر لانت جائز نہیں سمجھتے یہ تمام تمہارے اہل سنت کے سلف اور بزرگ تو کافر سے اوپر کون سا درجہ ہے وہ ذرا ہمیں بھی بتا دو سمجھ نہیں آ رہی جی۔ کیا کم بختی سوار ہے ایسی عجیب بات ہے ایسے محقق کے کلام کو پڑھنے والے سمجھ نہیں سکتے جو یہ پڑھنے والے ہیں اور آج کل پیش کرنے والے یہ سمجھ نہیں سکتے اور اب میں کہتا ہوں پڑھ ہی نہیں سکتے پہلے تو یہ کتاب کی جو غلطیاں ہیں کتابی یہ تو صحیح کریں نا اور اگر کہیں چلو ہمارے پاس کوئی اردو ترجمہ ہے تو بھائی اردو ترجمے کو سمجھنا بھی آسان نہیں ہے جی اور اگر سمجھ لیتے ہیں تو پھر یہ جواب حق بنتا ہے یار وہ تو فرما سارے اما بزرگ پیچھے جو ہیں وہ اتفاق کرتے ہیں کافر کا نام لے کر نہیں بھیج سکتے تو بتائیں ان کے مقابلے میں کون ہوگا نمبر ایک پھر کافر سے بدتر کون ہے کفر سے اوپر تو کوئی درجہ ہی نہیں ہے کفر جو ہے جی۔ وہ تو آخری درجہ ہے قباہت کے اندر ایسے ہے نا اچھا اس بات کو دیکھنے اب آگے آپ فرماتے ہیں تا آ کے بعد سر یزید شکی توقف کو فرمایا یہاں تک کہ تا آ کے یہاں تک کہ بعض حضرات یزید کے حق میں بد وقت کے حق میں بھی توقف کرتے ہیں جی۔ زبان نہیں کھولتے جی۔ زبان نہیں کھولتے نہیں کھولتے جس طرح کے کیا مطلب کیونکہ نیز کا لفظ استعمال کیا جی۔ یزید کے حق میں بھی اب یہ بھی بتا رہا ہے کہ وہ کسی اور کے حق میں بھی توقف کرتے ہیں وہ بعض حضرات اور وہ کون بعض وہ بعض حضرات توقف کرتے ہیں یزید کے حق میں جس طرح تو وہ کون ہے کہ جس طرح یزید کے حق میں توقف کرتے ہیں اس کے حق میں بھی کرتے ہیں تو وہ پیچھے مسئلہ ان کے باپ کا چل رہا ہے کہ جس طرح بعض حضرات جو ہے یعنی سلف صالحین نہیں جی نہیں وہ تو پہلے ہو گیا نا جی ہو گیا اب بعد والوں میں بعد کیونکہ سلف سالین بھی آ گئے مستحدین بھی آ گئے وہ تو جائز ہی نہیں سمجھتے نا جب جائز نہیں سمجھتے تو ان کو ان کو تو ہم توقف کا قائل قرار نہیں دے سکتے نا اب توقف کے قائل کون ہیں وہ بال بعد والے ہیں وہ کہتے ہیں جی۔, جی کہ ہم یزید کے بارے میں بھی زبان نہیں کھولتے یعنی لانت کی جی۔ اور ان کے باپ اس کے باپ کے بارے میں بھی نہیں کھولتے دونوں کے بارے میں توقع اور سکوت اور خاموشی اختیار کرتے ہیں یہ شیخ صاحب نے ایک قول پہ اس کے ساتھ یعنی ایک قول یہ نقل کیا بعض کا اس کے ساتھ چار قول اور نقل کر رہے ہیں اور آخر میں اپنا فیصلہ دے رہے ہیں اب اس کے ساتھ سنیے گا ہاں۔ ایک اور قول ہاں یہ میں چار کہہ چکا ہوں پانچ قول اور نقل کیے جی۔ ایک توقف والا جی۔ اس کے ساتھ پانچ قول اور نقل کیے پانچ ان کو غالی مفرد یزید کے حق میں حد سے تجاوز کرنے والے قرار دیا وہ کون ہے جو یزید کے بارے میں دوستی محبت حسن اعتقاد کا حسن اعتقاد میں مبتلا ہیں جی آپ شیخ فرماتے ہیں رد کرتے ہیں ان کی بات کو کہ یہ سراسر غلط ہے ظلم ہے اس سے محبت رکھنے کا کیا مانا ہے اس سے دوستی کرنے کا کیا مانا ہے یہ شاید نے حق کا جی برحق حق فرما نہ آم والے ہم جس طرح کے دیگر اہل فسق اور فجور سے نفرت بغض اور عداوت رکھتے ہیں لیکن ان کے فسق کی حد تک جی۔ تو ہم جدید کے متعلق بھی اسی طرح بغض اور نفرت اور عداوت رکھتے ہیں سبحان اللہ لوگ کے ساتھ ہم متفق نہیں شاید فرماتے ہیں ایسے لوگ جو اس سے دوستی کرتے ہیں محبت وہ غالی ہیں وہ غلط اعتقاد رکھتے ہیں شیخ کی بات کے ساتھ ہم یہ اتفاق کرتے ہیں آگے آپ نے فرمایا کہ یہ جو حضرات کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اتفاق ہوا کہ جدید جو ہے وہ امیر ہو گیا تو پھر امام حسین پر اطاعت واجب تھی آپ فرماتے ہیں من حاضر میں و من میں اعتقاد کہ امام حسین کے ہوتے ہوئے وہ امیر اور امام بن جائے پھر آگے اتفاق ہونے کے بعد ان لفظوں سے کرتے ہیں اتفاق کیسے ہوا صحابہ کی ایک جماعت اس کے زمانے میں تھی اولاد اور صحابہ کرام کی کچھ اولاد وہ منکر اور خارج ہوئے اس کی اطاعت سے ہاں مزید تصدیق کرتے ہوئے اس بات کی فرماتے ہیں نام برائے تصدیق ہے کہ مدینے کی ایک جماعت بتارا شام میں کرہن جبرن گئے اور وہاں تو پھر وہاں سے تو پھر تحائف اور بہت سا مال لے کر آئے تو جب ان لوگوں کو یزید کا حال دیکھنا ہوا تو انہوں نے آ کر یزید کی بیت توڑ دی اور کہا یہ اللہ کا دشمن ہے شرابی ہے تارک سلاد ہے زانی ہے فاسد ہے مستحل محارم ہے تو ایسے شخص کے ساتھ دوستی کیسے ہو سکتی ہے یہ دو قول ہو گئے تیسرا قول پھر پیش کرتے ہیں بعض یہ کہتے ہیں کہ اس نے امام عالی مقام کے قتل کا حکم نہیں دیا نہ راضی ہوا نہ اہل بیت اور امام عالی مقام کے قتل پر وہ خوش ہوا یہ بات شیخ فرماتے ہیں یہ بات بھی مردود اور باطل ہے کیوں کہ یزید کی عداوت اہل بیت کے نبوی کے ساتھ اور قتل ان کے قتل پر خوش ہونا اضلاع اور رحانت پر خوش ہونا یہ درجہ تواتر مانوی کو پہنچا ہوا ہے اور اس کا انکار تکلف اور مقابلہ ہے چوتھا طبقہ پھر بتایا کہ امام حسین کا قتل جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے بعض حضرات یہ کہتے ہیں چوتھا گروہ وہ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کا قتل گناہ کبیرہ ہے کیونکہ مومن کا ناحق قتل ہے کفر نہیں گناہ کبیرہ ہے کفر نہیں اور لانت جو ہے وہ کافروں کے ساتھ مخصوص ہے مومن نہیں ہو سکتی شیخ فرماتے ہیں ولی تشعری آج مجھے یہ معلوم ہوتا کہ یہ حضرات کیا کریں گے ان کیا کرتے ہیں ان احادیث کے ساتھ جن احادیث میں آیا کہ اہل بیت سے بغض و عداوت رکھنا یہ مجھے جو ہے وہ کفر ہے اور مجھے لان ہے اور خلود نار جہنم ہے بلا شک پھر آیت کریمہ پیش کی للبینہ جو رون و رسول یہ آخر پھر پانچواں گروہ پہ جو ہے وہ وہ پیش کیا اور ان کا قول پیش کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اس یزید کا خاتمہ کیونکہ معلوم نہیں شاید کہ اس کے بعد کفر اور معاشیت جو اس نے کی تھی اس کے بعد اس کو توبہ کر چکا ہو تو آخری توبہ جب ہو جائے تو پھر اس کو لان نہیں کر سکتے اور برا نہیں بول سکتے تو یہ استعمال ہے وہ توبہ کر کے مرا ہو شیخ فرماتے ہیں امام غزالی احیاء علوم لوگ کے اندر اسی طرف گئے ہیں ان کا یہی خیال ہے پھر آگے بعض علماء سلف سے جی شکر خدا کا تبصرہ خیر بعد میں کروں گا بعض علماء سلف اور علام عمر سے امام احمد اور وغیرہ یہ حضرات جو ہے وہ اسکلا یہ اگلا گروہ ہے چھٹا چھٹا گروہ ہے تو یہ لانت قائل ہیں ابن جوزی بھی کمال شدت اور عصبیت حفظ سنت اور شریعت کے رکھتے ہوئے پھر بھی وہ سلف سلانت کو نقل کرتے ہیں اور منع کر اجازت دیتے ہیں اس کی خود بھی کرتے ہیں ابن اور بعد نے منع کیا اور بعد نے توقف کیا مبل جملہ شیخ محقق کی چھ اخبار نقل کرنے کے بعد یعنی پہلا قول سلف کا جی اس کو چھوڑ کر چھ اور اخبار کل اقوال کتنے ہو گیا سات سات سات اخبار نقل کرنے کے بعد پھر اپنا فیصلہ دیتے ہیں دل جملہ خلاصہ یہ ہے میں مقبوض ترین پر یزید ہمارے دلوں میں اس کے متعلق سب سے زیادہ بغض ہے اور اس کے بعد بدبختی کے ساتھی کے جو کام ہیں ان پر بھی ہم نفرت سے دیکھتے ہیں امام حسین کے قتل و جہانت اہل بیت کے بعد اس نے یہ کام کیے کہ مدینہ شریف کو اجاڑا اور وہاں پر اپنا لشکر بھیجا اور صاحب اور تابعین میں سے جو حضرات تھے وہاں پر ان کو قتل کا حکم کے قتل کا حکم دیا مدینہ منورہ کو اجاڑنے کا حکم دیا مکہ معظمہ کو اٹھانے کا حکم دیا عبداللہ بن زبیر کو قتل کرایا اسی حالت میں دنیا سے جہنم میں چلا گیا دیگر پھر احتمال توبہ ان ساری باتوں کے بعد پھر احتمال توبہ اور اس کے رجوع کو وہ خدا بہتر جانتا ہے اس نے کیا ہے یا نہیں کیا ہم تو پھر آگے کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اس کی محبت اس کی دوستی اس کے مددگاروں سے دوستی اور جو کچھ اس نے عال بیت جو کوئی بھی شخص ایسا کہ جس نے عال بیت نبوی کے ساتھ برا کیا ہو برا سوچا ہو ان کے حق کو پامال کیا ہو ان کے ساتھ محبت اور صرف عقیدت کے ساتھ ان کے ساتھ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ہم عقیدت اور محبت نہیں رکھتے اور اللہ تعالیٰ کی ایسے لوگوں کے ساتھ عقیدت محبت سے ہمیں بچائے اور ہمیں اہل بیت کرام اور ہمیں اور ہمارے حقداروں کو اہل بیت کرام کے حقداروں کے زمرے میں جماعت میں داخل کرے اور دنیا آخرت میں ہمارا دین اور مذہب انہیں کا رکھے ان الفاظ پر ختم کرتے ہیں مان سے بتانا یہ ساری عبادت میں نے پیش کی ہے کہیں ایک کوئی ایک جگہ ایسی آئی ہے جہاں پر شیخ نے کہا ہو جدید پر لانت ہو نہیں سچی بتا نہیں تو کتنے جھوٹے کذاب لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ شیخ محقق جدید پر لانت کے قائل ہیں جدید پر لانت کے قائل ہیں وہ کہاں لکھا ہوا اگر یہ کوئی ہے کہ جی وہ تاجدار گولڈا کا مکتوب ہے خط ہے اس خط کے اندر پوچھنے والے نے کہا شیخ عبد اللہ محد سے دل بھی جزید برلان کو جائز سمجھتے ہیں تو آپ کا تو آپ آگے جواب دیتے ہیں وہ جواب اور مکتوب میں اس جلسے بڑے جلسے میں حجرا شاہ مقیم کے اندر سنا چکا ہوں اور اس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ بحمد اللہ تعالیٰ کے بوش ہمارے تاجدار گورڑا کا مکتوب ہی نہیں سراسر جھوٹا خط ہے بے سروپا ہے نہ اس کے پیچھے کسی کا نام ہے سائل کا نہ تاریخ درج ہے نہ پیر صاحب کے دستخط درج ہیں تمام علامتوں سے خالی ہے پھر ایسا خط ہے وہ تو کوئی بھی بنا سکتا ہے بھائی میرے جس پر میرے دستخط بھی نہ ہوں کوئی علامت نشانی میرے پہچان میرے حوالے سے نہ ہو اس طرح کے خط کو کوئی بھی بنا سکتا ہے میرے متعلق بھی بنا سکتا ہے آپ کے متعلق بھی بنا سکتا ہے میرے بھائی علماء انڈیا کے علماء نے مجدد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکتوبات میں ایک مکتوب ہے جس کے اندر سری شرک بھرا ہوا ہے انہوں نے کہا چاہے یہ شیخ کے مکتوبات کے اندر موجود ہے لیکن یہ شیخ کا نہیں ہے مجد الفسانی کے مکتوبات حالانکہ دنیا ان کو مانتی ہے لیکن علماء نے کہا یہ مکتوب الفسانی کا نہیں بلکہ ہمارے استاد الاساتذہ مالک المدرسین علامہ بدیالوی رحمہ اللہ آپ نے سیف العطا کے اندر صاف فرمایا فرمایا خود ہمارے شیخ یہ جن کا میں حوالہ دے رہا ہوں یہ تاجدار گھوڑا کے مرید ہیں خود بڑے حضرت کے مرید ہیں ان کے بیٹا جی کے بھی مرید ہے جی۔ ہاں جی مولانا آپ نے فرمایا نکاح ہے سید غیر نکاح ہے غیر سید با سیدہ کے مسئلے میں آپ کا جو مکتوب شریف ہے آپ کی طرف ہے تاجدار کی طرف تو استاد اللہ ساتذہ فرماتے ہیں مولانا بدیال رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں یہ خط بھی مشکوک ہے اس کے اندر اتنا اتنا بڑی خرابی اور غلطیاں ہیں اور ہمارا پیر اتنا غلطیاں نہیں کر سکتا آپ نے پھر اس پر مزید مزید تصدیق کی مہر لگانے کے لیے یہ فرمایا کہ خود تاجدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط پیش کیا گیا حضرت پیر سیال لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو آپ نے جب پڑھا تو فرمایا یہ لگتا ہے میرے شیخ کا خط نہیں ہے یہ جھوٹا ہے فرمایا جب پیر مہر علی کو اپنے مرشد کا خط پیش کیا جائے وہ پڑھ کر جھوٹا کہہ دیتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کے علم ان کے فضل ان کی شان ان کے سب کے خلاف ہے جی تو فرمایا ہمارے پیر مہر علی شاہ جیسا اتنا بڑا عالم اور اتنا بڑے غلط مسئلے جو در مختار کے خلاف ہے فلاں حوالہ حوالہ غلط انہوں نے ثابت کیا کہ حوالہ در مختار کا اس طرح نہیں ہے اس طرح ہے ہمارے استاد صاحب نے تو پھر فرمایا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بات جو ہے وہ اتنا بڑی غلط بات جو ہے وہ ہمارے تاجدار گھوڑا تو فرمایا وہ خط نہیں تو بھائی ہم نے تو ہر طرح ثابت کر دکھایا کہ وہ جو خط ہے یزید کے حوالے سے وہ تاجدار گورڈا کا نہیں ہے وہ جھوٹے کسی نے بنا کر کسی خبیص نے اس کو داخل کر دیا ہے اور میں نے اس طرح کی ملاوٹیں جو ہیں وہ تاجدار دار کی کتابوں کے اندر وہ میں نے اور بھی ثابت کر دی ہیں جی مثلاً وہ ہمارے پیر کو بار ثابت کرنے کے لیے جو کوشش کی گئی اور وہ میرے کلپ موجود ہیں وہ آپ سن سکتے ہیں اس کے اندر میں نے ثابت کیا کہ یہ سر اور ثابت کیا باقاعدہ حوالوں سے ثابت کیا کہ تاجدار گھوڑا پر یہ جھوٹ بولا گیا ہے سمجھ آ رہی کہ نہیں تو میرے بھائی بات کو سمجھ رہا اب وہ تاجدار گھوڑا کا خط ہی نہیں اب میں شیخ کے کلام پہ تبصرہ کرتا ہوں یعنی مقصد کیا ہو وہ بات میں نے اس وجہ سے بیان کی ہے تاکہ پتہ چل جائے لوگوں کو کہ یار شیخ نے جب لانت جو ہے اس کے اس کے جواز کا قول کہیں نہیں کیا اور سراحت نہیں کی بلکہ التظام بھی ان کے کلام سے نہیں ہوتا بلکہ الٹا نفی ہوتی ہے جس طرح کہ میں تبصرہ کروں گا بات کو سمجھنا تو میرے بھائی ہو پھر آپ نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا لانت اللہ علیہ یزید لانت اللہ علیہ یزید لانت اللہ علیہ یزید یا یزید لانتی شفی کا ہے شفی کا ہے لانتی نہیں کہا بات کو سمجھنا کیوں شفی تو ماکان کے اعتبار سے کہتے ہیں اب بات کو سمجھنا ایک بار بھی لانت نہیں بھیجی تو کتنا بڑا ظلم ہے کہنا کہ شیخ وہ قائل ہے شیخ ہم سنت ادا کرتے ہیں وہ بد بخت بتا سنت کہاں ہے یہ سنت تیری بنائی ہوئی ہے تو بے سنتا ہے اس وجہ سے بلکہ بے سنتا ہے سبحان بے سنتا نہ ہوتا بد بخت تو کم از کم کتاب تو پڑھ لیتا جی وجہ سے علماء فرماتے ہیں بڑے سے بڑے امام کا بھی حوالہ سے پڑھو نا تو اس نے حوالہ لکھا ہے جس کا حوالہ دے رہا ہے اس کی کتاب کی طرف رجوع کرو جی دیکھو ہو سکتا ہے اس کو نقل میں غلطی ہو گئی اور جب سے مجھے حضرت صاحب کی بڑا ہمیشہ نصیحت فرماتے تھے ہمیشہ نصیحت فرماتے تھے فرماتے تھے میرے مرشد کی عادت تھی جب کوئی مسئلہ پوچھنے آتا آپ فرماتے کتاب اٹھاؤ کتاب دیکھنے کے بغیر آپ فتوا مسئلہ نہیں بتاتے یہ بات کر کر کے حضرت صاحب نے میری عادت ہی بنا دی ہے بڑے بڑے علماء سے غلطیاں میں نے دیکھی کہ انہوں نے نقل کر دیا کچھ اور حقیقت تھی کچھ سے اگر یہ تماشا کو دیکھنا چاہے تو میری کتاب آ رہی ہے طلاق والی اس کتاب کے اندر دیکھ لیں بھائیو گھر لے کے بات سمجھ شیخ محقق کے کلام میں یزید پر لانت شخصی کرنے کا کوئی ثبوت نہیں اور سراہد تو کوئی دکھا سکتا ہی نہیں کہ انہوں نے یزید پر ایک بار بھی لانت کہی ہو شیخ کے کلام سے سارے سے کوئی مائی کلام میں چیلنج کرتا ہوں اس کا مطلب ہے آخری جو گدھے کا تم پکڑا ہوا تھا ان لوگوں نے جو ہمارے مقابلے میں آنے کی بدبختی کرتے ہیں وہ تم بھی چھوٹ گیا اب سوائے دریا کے اندر ڈوبنے کے اور کچھ دریا میں پانی نہیں سمجھ نہیں آ رہی یہی حوالہ دیتے تھے وہ بھی اڑ گیا تاج دارے گوڑا کا دیتے تھے وہ بھی اڑ گیا اب کیا کریں سڑکیں پہ جائیں راوی کا گندا لاہور کا پانی جا رہا ہے اب اس میں ڈوب جائے کرو کرے ایک علامہ تفتخانی کا حوالہ دیتے تھے وہ بھی وہ بھی ہم نے ادھر شرح کر دیا منڈی احمد آباد کے اندر وہ بھی بتا دیا ان کا ایک اور حوالہ شرح مقاصد کے حوالے سے میں نے عبارت پڑھ کے سنائی کہ حضرات جو حضرات روکتے ہیں یزید پر لانت کرنے سے ہمارے بزرگ تو وہ اس وجہ سے روکتے ہیں کہ کہیں یہ لانت دائیں بائیں اس کے باپ اس کے باپ کی طرف وہ دیگر صحابہ کی طرف ادھر ادھر نہ پھیل جائے اس کے ان کی والدہ محترمہ کی طرف نہ چلی جائے اس کے بیٹوں کی طرف نہ چلی جائے اس کے بیٹے چار ہوئے ہیں چاروں ولی تھے چاروں بیٹے جدید کے ولی ہوئے میں نے بیان کیا والدہ محترمہ ولیہ تھی والد محترم صحابی ہیں بات سمجھے جیسے عام کہتے ہیں نو علیہ السلام کا بیٹا بھی تو کافر تھا جی ایسے ہے جی ہے جی کیوں تو آپ کو پتا ہے یونس علیہ السلام کی اہلیہ ابو لہب کی بیٹی توجہ جی سبحان ابو لہب کی بیٹی حضرت کے اندر صحیح سند حسن کے ساتھ موجود ہے حضرت ترا حضور کی بارگاہ میں آئیں یا رسول اللہ لوگ لانت بھیجتے ہیں میرے باپ پر جی آپ نے فرمایا مردوں کی وجہ سے زندوں کو تکلیف نہ پہنچا لہب پر لانت شخصی جائز ہے جی بے کیوں جائز ہے بے شک قرآن کے ذریعے کفر پر مرنا یقینی معلوم ہے جی لیکن ابو لہب کی بیٹی کے سامنے اللہ اللہ ادھر ادھر تجاوز کر جائے تکلیف بیٹی کو پہنچ رہی ہے تو رسول اللہ نے ان کے سامنے لانت کرنے سے روک دیا سہان آپ بھیج سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نکلا کہ ادھر ادھر اگر تجاوز کرے لانت نہ تو وہ بھی جائز نہیں ہے نہیں رہے گی اور آپ کو پتا ہے تجاوز یہاں تک کہ کوئی کسی قبیص نے جدید کو بہن چوک کہہ دیا تو وہ حضرت سے حضرت معاویہ کی بیٹی کو اس نے گالیاں دے دی جی، کسی نے اس کو حرامی کہا تو حضرت نے اس کتے نے حضرت معاویہ کی گھر والی اور آپ کو بغیر کر دیا تو ایسے کتوں کو لگام دینے کے لیے امام تفتہ دانی فرماتے ہیں سلف صالحین نے منع کر دیا تو امام تفتہ دانی بھی ان کے ہاتھ سے گئے شیخ و بھی چلے گئے اور حضرت گولمی بھی چلے گئے اور پیچھے رہ گئے کون رہ گئے حضرت شخ شخ کیا شخص ان کے ہاتھ میں بچ گئے ہمارے مقابلے میں من نہیں آئے گا مگر وہی جو بھوتو کا بھوتو ایمان سے کہتا ہے ایسے آئے گا نہیں اب اس کے جواب بھی دے سکتا ہے کیا دے گا ناک کٹ گئی کیا رہا ان کے ہاتھ میں اب میں انصاف کے ساتھ شیخ محقق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کلام ہے اس پر تھوڑا تبصرہ کرتا ہوں جی ٹھیک ہے آپ نے جو سب سے پہلی بات کہی کہ مجتحدین اور صالف صاحب ہاں، لانت شخصی کافر کی بھی جائز نہیں سمجھتے جائز نہیں سمجھتے کون علماء مجتہدین اور سرف سالے یہ لفظ ہے شیخ جی کہ وہ لانت شخصی کافر کی بھی جائز نہیں سمجھ اب خود سمجھدار ہیں آپ ایمان سے بتانا کہ جب کافر کی بھی یہ حضرات جائز نہیں سمجھتے تو جی۔ ایمان سے بتانا یہ شیخ ان بزرگوں کا ذکر کریں ان کا حوالہ دے ان کا قول ان کی بات نقل فرماتے ہیں کیونکہ علماء مشتحدین سلف سال اور سلف سارے ہی یعنی صحابہ تابعین اور تبا تابعین ایسے یہ حضرات کافر پر نام زد لانت جائز نہیں سمجھ ایسے جی ہے سب بات کو سمجھ ایمان سے بتاتا ہوں ایمان سے پوچھتا ہوں آپ سے بتائیں کیا شیخ سلف صالحین کا حوالہ دینے کے بعد ان سے ممکن ہے کہ ان کے مخالف ہوں ہرگز نہیں ہرگز نہیں یہ تو کوئی بدھو بھی نہیں ہو سکتا شاید کیسے ہو سکتے ہیں جی بے شک یا تو یہ کہتے ہیں یہ ہی نہیں ہے اس طرح اتفاقی پہلے کہتے نا علماء مجتہدین مشتحدین اور سالف صالحین یہ کہتے ہیں پھر کیسے ممکن ہے کہ شیخ آگے یہ قول کریں کہ میں تو لانت بھیجتا ہوں اور جائز سمجھتا ہوں نام لے کر وہ بخت کو بتاؤ تو صحیح کیا شیخ صلف صالحین کو ماننے والے نہیں ہیں کیا علماء مجتہدین کے متبع اور پیروکار نہیں ہیں اگر ہیں یقیناً ہیں تو پھر سمجھ لو شیخ صاحب نے یہ قول یہ سب سے پہلے ابتدا میں یہ بات نقل کر کے بتا دیا میرا مذہب وہی ہے جو سلف صالحین کا ہے ہوں میں ان کا مقلد ہوں میں ان کے پیچھے چلنے والا مقتدی ہوں ایمان سے بتانا جو ان کے کلام کا صاف مفہوم نکلتا ہے یا نہیں نکلتا نکلتا ہے ہے آگے اقوال نقل کر رہے ہیں پھر ان اقوال کے اندر جو بات آتی ہے اس کے ساتھ بحث و نظر کرتے ہیں تو بحث و نظر کرنا اور بات ہے بحث و نظر مذہب نہیں ہوتا امام اہل سنت نے فتح پر لکھا ہے فرمایا مذہب بنانا اور بات ہے بحث اعتراض نظر کلام کہنا کرنا کسی سے یہ اور بات ہے بعض اوقات ہمارے علماء اسلام کی بات ہوتی ہے اس پر اعتراض ہوتا ہے اسلام کی بات پر بھی اعتراض کر کے چلے جاتے ہیں کہ یہ یار اعتراض مجھے اٹھا اس کا جواب یا دے دو یا آ جاتا ہے تو دے دیتے ہیں اسلام کی بات پر اعتراض تو وہ بھائی ایک یعنی اس کو منصف مزاجی کہیں کہ اگر اعتراض اٹھ گیا تو انہوں نے ظاہر کر دیا جی تو اعتراض ظاہر کر دینا اس کو بحث نظر کرتے کہتے ہیں و نظر اور بات ہے اعتقاد کرنا اور بات ہے جو بھی ہمارا عالم کو اسلام کی کسی بات پر اعتراض کر جاتا ہے پھر اس کا جواب دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب یا جواب نہیں دیتا اور چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اس کا اسلام عقیدہ ہی نہیں ہے عقیدہ ہی وہی ہے جو اعتراض کر رہا ہے توبہ توبہ کون ہے وہ تو کافر ہو جائے گا اسی وجہ سے امام اہل سنت نے و رضویہ شریف میں لکھا فرمایا بحث و نظر اور بات ہے اور عقیدہ بنانا اور بات تو شیخ نے عقیدہ اپنا وہی بنایا جو پہلے نقل کیا جی اس کے بعد اقوال ہیں اقوال کے ساتھ رد باس نادر وہ چل رہی ہے وہ ان کا عقیدہ اور جو عقیدہ ہے آخر میں بل جملہ جا کر تھوڑا سا نکال دیا اور اس کے اندر جو ہے وہ صرف اتنا کہا کہ ہم دوستی نہیں کرتے جدید ہم محبت نہیں رکھتے ہم اپنے اور اپنے دوستوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے دلوں کے اندر اہل بیت کی محبت رکھے آمین تو وہ ہے وہ تو ہے وہ تو ایمان ہے وہ تو ایمان ہے لیکن لانت کو جائز تو نہیں رکھا جی اور نہ ہی لانت کا کال کیا نہ جائز رکھا نہ کال کیا بات نہیں سمجھے کیا بچے تھوڑے ہیں کہ جس جس بات کے اندر چھ قول ہو وہاں کیا یقین کر سکتے ہو وہ بولتے نہیں یار کیا یقین یقین سے کیا فیصلہ دو گے قول تو اتنے موجود ہیں اختلاف کی حالت کے اختلاف کی حالت کے اندر تو تکفیر نہیں ہو سکتی ہو سکتی ہے بات یہ تو اختلافات ہیں اب نمبر ایک اس کا مطلب نے نکلا شیخ نے صرف کی بات نقل کر کے صاف بتا دیا کہ لوگوں میرا عقیدہ وہی ہے جو صرف والا ہے اگلی بات میں یہ کہتا ہوں ایمان سے بتانا جب یہ تمہارے سلف صالحین صاحب تابعین تبا تابعین میں اتنا ہے تمہارے کافر کو نام درد کر کے لال بھیجنا جو ہے اس کو جائز نہیں سمجھتے تو بتاؤ کافر سے اوپر کو درجہ ہے تو یزید پر لانت کو وہ جائز کیسے سمجھ سکتے ہیں اگر یزید کو زیادہ سے زیادہ برا کہیں گے تو کافر ہی کہیں گے نا سمجھ نہیں آ رہی کیا کہہ رہا ہوں زیادہ سے زیادہ یزید کو اگر برا کہو کہو گے گے تو کیا کافر تو جب کافر کہو گے تو کافر پر تو پھر بھی لانت جائز نہیں رکھتے جی واہ جی جی تو پر لانت تو پھر بھی جائز نہ ہوئی اب بدھو ایکسپریس کا کیا کیا جائے جی درست فرمایا ہاں۔ جو دوسروں کی دوسرے سواریوں کو اٹھاتی ہے اور سیدھا چین کی طرف لے جاتی ہے بدھو ایکسپریس سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہاں۔ حضور اب تو وہ بھی مودی کی طرف جاتی ہے اچھا، مودی کی طرف اچھا وہی تو میرے بھائی ہو اب اگلی بات سمجھے شیخ نے جو یہ فرمایا کہ بعد حضرات گولو اور افراد کرتے ہیں اس کے بارے میں دوستی اس کے متعلق میں نے پہلے بتا جی، دیا وضاحت کر دی کہ ہم ایسے لوگوں کو غلط سمجھتے ہیں جی، جی، جی، یزید سے تبلی اس سے دوستی اس سے محبت لا نحب ہوں ولا نصوب ہوں جو حافظ, شمس الدین صاحبی نے سیر العلام میں لکھا یزید لا نحب ولا نصوب ہوں نہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں نہ اس کو گالیاں دیتے ہیں جی لا ہوں ولا نصوب ہوں ہمارا یہ سبحان سبحان سبحان جی کا ہاں یہ جو شیخ نے فرمایا امام حسین کے ہوتے ہوئے یزید امیر ہو سکتا ہے امام ہو سکتا ہے خلیفہ ہو سکتا ہے تو اس کے ساتھ ہمارا اختلاف کیا بلکہ سلف کا بھی اختلاف ہوگا کیونکہ جی کیونکہ جی یہ مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں توجہ یہ مسئلہ اصول کا ہے اصول الدین بنیادی طور پر فقہ کا ہے پھر اس سے منتقل ہو کر آ گیا کس میں عقائد میں اصول دین کا یہ مسئلہ ہے کیا کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی امامت اعلیٰ کے ہوتے ہوئے ادنا کی حق امامت اور خلافت منعقد ہوتی ہے صحیح ہوتی ہے یا نہیں یہ اختلافی مسئلہ ہے یہ اختلافی اختلافی مسئلہ ہے کچھ اہل سنت کہتے ہیں صحیح ہے کچھ کہتے ہیں صحیح نہیں ہوتی تو شیخ جو یہ فرما رہے ہیں کہ امام حسین کے ہوتے ہوئے جدید جی۔ کی عمارت اور خلافت ہو سکتی ہے تو یہ ان کے مذہب کے مطابق تو صحیح بنتا ہے جی۔ کہ وہ خلیفہ امام حسین کے ہوتے ہوئے نہیں بن سکتا کیونکہ امام اعلیٰ تھے افضل تھے ٹھیک ہے تو امام افضل کے ہوتے ہوئے پھر وہ کیسے بن سکتا ہے ادنا کیسے بن سکتا ہے جی بادری سمجھے بادری سمجھے جی تو یہ اس اس قول کے مطابق اس مذہب کے مطابق تو یہ بات جو ہے نا صحیح ہے لیکن جو حضرات کہتے ہیں کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول بن سکتا ہے ان کے مطابق تو اس کی امامت خلافت بالکل صحیح ہے ہاں جی اور منعقد ہو گئی سمجھ نہیں آ رہی اب آگے آگے یہی مذہب زیادہ چلتا ہے اور میں نے الحمدللہ توجہ جی یہ شہر کی بات لے رہا ہوں اور جی۔ اپنی تائید میں پیش کرتا ہوں ہاں۔ میں نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا کہ امام پاک کے خروج کی وجہ جی پانچ وجوہات لکھی ہیں بزرگوں کی ان میں سے ایک یہی لکھی کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی امامت درست باز کے نزدیک نہیں بنتی تو امام کے خروج کی یہ وجہ تھی جدید فسق و فجور اس وقت نہیں تھا ہاں جی یہ بات میں نے لکھی ہے تو یہی بات شیخ محقق لکھتے ہیں ان کی تو ناک کٹ گئی پہلے سے نہیں ہے میری بات سمجھ گئے باقی رہا اگلا شیخ کا فرمان کہ مخالفت بھی کی گئی اتفاقاً ایسا نہیں ہوا یعنی اتفاق نہیں ہوا جب کی خلافت پر تو یہ غلط بات ہے خلافت پر اتفاق نہیں ہوا پھر اس پر اگر آتے ہو تو اختلاف پھر بہت سارے مقامات پر پڑتا رہا ہے اور تمام کا اتفاق خلافت کے انعقاد کے لیے شرط ہونا یہ تو مذہب ہی نہیں ہے سنت یہ تو سنت کا مذہب ہی نہیں جی۔ امام الحسن شریف پر بات ہیں ایک بندہ ارباب حل لو آپ میں سے بیت کر لے تو خلیفہ بن جاتا ہے تو یزید کا جو ہے وہ تو باپ وہ خلیفہ تھا خود بال اتفاق خلیفہ تھے حضرت معاویہ جی انہوں نے انہوں نے اب یزید کو خلیفہ منتخب کیا تو جہاں مذہب یہ ہے کہ ایک کے ایک شخص ارباب حل و عقد میں سے بیعت کرنے بیعت کرے تو خلیفہ بن جاتا ہے تو جو جس کو خلیفہ خلیفہ بنائے وہ کیسے نہیں بنے گا بھائی سبحان اللہ تو خلافت اس کی جو ہے اسی وجہ سے ہمارے جمہور علماء نے اس کو تسلیم کیا جیسا کہ امام عبد الغنی مقدسی کا حوالہ بھی میں نے اپنی کتاب کے اندر پیش کیا ہے اس کے بعد توجہ میرے بھائی شیخ کا یہ فرمانا کہ یزید کا یزید کا امام حسین اور قتل کا حکم دینا پھر اہل بیت کی آنت توہین فلان اس پر خوش ہونا یہ تواتر المانے سے ثابت ہے لال وسلم فارض ممنوع یہ ممنوع ہے ہم نہیں مانتے اس وجہ سے کہ یہ شیخ حروف کے ساتھ لکھ رہے ہیں کہ حکم حکم اہل بیت میں جو عجمی اثرات ہیں اس کی وجہ سے جس طرح کہ حافظ سید مرتضیٰدی نے ہاں یہ جی، علوم کی شرح میں لکھا ہے کہ تفتزانی کے اندر عجمی اثرات پیدا ہو گئے جس کی وجہ سے یہ باتیں مذہب کو چھوڑ کر جو نہ کرنے کی تھی وہ کر گئے ہیں تو یہ بھی اسی قبیلے سے ہے اس وجہ سے کہ یہ پکی بات کوئی مائی کلال قطعی یقینی طور پر ثابت نہیں کر سکتا کہ یزید نے حکم کیا قتل کا اور پھر خوش ہوا اسی وجہ سے امام ابن حجر ہے تمہیں جو ان کے شیخ ہیں شیخ عبد الحق کے استاد ہیں یہ سوائے محرکہ کے اندر انہوں نے صاف لکھا ہے فرمایا اور آگے کس کے حوالے سے لکھا ہے پھر ابرو صلاح کے حوالے سے محفوظ الامر بقتال المفضل قتل ہی کرم انما ہوا عبید اللہ هو مسورمیرا بھی کتا المفریلا قتل ہی کر یوں کہ شیخ لکھ رہے ہیں کہ قتل کا حکم دینا امام حسین کے قتل کا حکم دینا یہ حکم دینے والا صرف ابن زیادہ ہے جدید نہیں یہ شیخ حجر نے لکھا کے اندر صفحہ نمبر دو سو تیئیس پر اور اس کو آگے نقل کیا محدث ابن صلاح سے محدث ابن صلاح جن کا مقدمہ ابن صلاح دنیا بڑھتی پڑھاتی ہے اصول حدیث میں اور مورخ بھی بہت بڑے ہیں اور محدث بھی بہت بڑے ہیں تاریخ اور حدیث دونوں کے امام ہیں وہ فرما رہے ہیں زیاد کا حکم ہے یہ یہ آرڈر یزید کا نہیں ثابت ہوتا یہ کا ہے جب اتنے بڑے ائمہ یہ فرما رہے ہیں تو شیخ کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ تواتر مانوی ہے معلوم ہوا محض غلوب کے طور پر ایسے قول کا انتخاب کر گئے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے تھا ان کے شان کے خلاف سبحان اللہ اگلی بات اگلی بات آپ کا یہ فرمانا ایک منٹ یہ فرمانا جن حضرات نے کہا کہ امام حسین کا قتل گناہ قبیرہ ہے اور پھر اس کے قتل گناہ کبیرہ ہے اور گناہ کبیرہ کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا اس کا بھی شاید نے رد کیا وہ جو جو الزامات دیے ہیں وہ نہیں بنتے پھر وہ شیخ کی طرف سوالات اعتراضات اٹھ پڑیں گے وہ جو آیت پیش کر رہے ہیں جو اللہ رسولہ اعتراض اٹھ پڑیں گے کہ اگر یہ قانون بناتے ہو تو پھر سب پر چلانا پڑے گا پھر بتاؤ بیت نے ایک دوسرے کو کھا ان کا کیا بنے گا کیسے بنو عباس حضرت عباس کی اولاد ہے عباسی خاندان خلیفے گزرے ہیں خلیفہ منصور عباسی نے حضرت عبداللہ امام حسن کے اولاد میں سے ان کے بیٹے حضرت محمد اور ابراہیم دو کو اتنا بے دردی کے ساتھ پتا کیا سوچ نہیں سکتے جیلوں میں ڈال کر رکھا جیلوں میں ہی شہادت ہوتی رہی ادھر ہی طرف طرف کر ختم ہو گئے ایمان سے بتا ایمان سے بتا جو جو آئے پیش کر رہے ہیں کہ اللہ اہل بیت کی احانت اور توحید اوپر ہے فلان ہے فلان وہ جو تو پھر تو خلیفہ منصور عباسی بھی آئے گا اس کا نام کیوں نہیں لیتے اس وجہ سے کہ رابطے نے نہیں لیا بولتے نہیں پھر یزید پر زور کیوں ہے امام صاحب امام صاحب مولا علی کے بیٹے خلیفہ حشام نے ان کو قتل کیا قتل بھی اس حال میں کیا پھانسی لٹکایا اور جسم کھڑا رہا کئی سال کے بعد کپڑے گر گئے کپڑے بھر بھر کر گر گئے شرم گاہ پر ٹڈی نے ٹڈی نے آ کر جالا تان دیا ان کو غصہ لگا ہشام کو غصہ لگا اتارا اتار کر جسم شریف کو آگ لگائی اور خاک جو بھی راک جو وہ پانی میں ڈال ڈالیس مطلب تمہاری تمہاری یہ تاریخ تمہاری سراچین کی تاریخ فلاں بادشاہ فلاں خاندان سلجوکی بنے ہے سلجوکی خاندان آیا ہے اور جناب جی تیمور آیا فلان آیا جتنے سلاطین تمہارے پاڑ پڑھ کر تو دیکھو مغرب کے دیکھو مشرق کے دیکھو سب ایک دوسرے کو قتل کر کے بادشاہیاں بناتے رہے تو پھر ایسی آیات کو ادھر بھی لگتی ہیں بات نہیں سمجھے خاندان کے ساتھ ظلم بہت کچھ ہو آپس میں کرتے رہے ایک دوسرے پر کرتے رہے ویس پر بھی کرتے رہے پھر کون بچے گا بھائی کسی کی محبت کے اندر ہاتھ سے بڑھ کر اصول شریعت کو پامال کرنا علماء کا کام نہیں کی شان نہیں بات سمجھ آ رہی ہے تو ہم تو پھر سب پر لانت ہی بھیجتے رہے تو سب پر لانت راندھی بھیجتے عجیب بات ہے پھر آج کے دور پہ جو آتے ہیں آج کے دور میں جو کچھ کر رہے ہیں ان پر لانت ہی بھیجنے دیتے یہ کہتے ہیں تو مقصد یہ نکلا کہ شیخ جو الزامات دے رہے ہیں وہ الزامات نہیں بنتے اور ان کی بات ٹھیک ہے کہ یہ کبھی خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف جب آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جبریل جی۔ جبریل امین نے جب ہاں، آپ سے نہیں آپ نے جبریل امین سے پوچھا کہ جب میری امت میری آل بیت کو قتل کرے گی تو اس وقت وہ مومن ہوں گے نام تھوڑا مومن ہوں گے آپ سے العالم کے اندر سارا ضرور کبھی جب رسول فرما رہے ہیں مومن ہوں گے کسی وجہ سے آپ سے اللہ فرما رہے ہیں کہ کسی امام حسین کے قتل کا بلکہ جو خود ابن حضر ہے تو کو پتہ ہے یہ کتاب ایسی معمولی نہیں تھی کیسا مورے کا یہ کس وقت لکھی گئی تھی پتا جی نہیں بابر بادشاہ تھا مغلیہ خان مغلیہ کا مغلیہ اس نے سوال لکھا تھا یا بابر ہے یا ہمایوں ہے انہوں نے سوال لکھا تھا کہ یہاں پر راپسی بہت ہیں اور وہ صحابہ پر تبرے کرتے ہیں تو آپ مہربانی کر کے کتاب لکھ کر بھیجیں ہمارے پاس تو یہ مکے میں تھے امام ابن حاضر ہے تو نہیں مکے میں تھے وہاں یہ کتاب اسوائے کے موہرے کا لکھی اور پھر یہاں ہندوستان میں بابر یا ہمایوں کے ہاتھ میں بھیجی ہے ہاں جی معلومات تمہارے مغل بادشاہوں نے یہ لکھوائی ہے اور امام ابن حاضر ہے تو نے صحابہ کے دفاع میں لکھی ہے سبحان اللہ سبحان یہ کیونکہ آپ نے خود کس شروع میں لکھا لکھنے کا سبق شیخ نے خود شروع میں لکھا ہے کہ مجھے یہ کتاب لکھنے کی ضرورت پیش کیوں ہے تو اس کے اندر صاف آپ لکھ رہے ہیں یہ دیکھیں اللہ یہاں آپ فرماتے ہیں اگر ہم تسلیم بھی کر لیں نا امام حسین کے قدر پر خوش ہوا اگر تسلیم کر لیں پہلے تو نہیں کرتے جی۔ اگر تصدیق کر بھی لیں تو پھر بھی فرمایا کفر نہیں بنتا کیونکہ کب وہ حلال سمجھ رہا ہے وہ اپنے محض بادشاہی کے نشے کے اندر نشے کے دنیا کے نشے دنیا کی بستی میں وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا دشمن ہٹ گیا راستے سے یہ سمجھ رہا ہے یا لوگ سمجھ رہا ہے تو فرماتے ہیں وہ خمس کی وجہ سے استعلال کی وجہ سے خمس کی وجہ سے بات نہیں سمجھ جیسے ہمارے کہہ رہے ہیں کہ ہاں۔ ایک حضرت کے سوا تو دنیا کا کوئی بھی لے آؤ سمجھ نہیں آ رہی اس کے بعد اللہ اکبر امام غزالی کا جو مذہب بتایا احیاء علوم کے حوالے سے جی شیخ نے کہ وہ فرماتے ہیں توبہ کا اعتماد ہو سکتا ہے بلکہ توبہ کر کے گیا ہو احیاء علوم میں یہ لکھا ہے توبہ کر کے مرا ہو تو لانت جیل نہیں یہ نقل کے اندر شہر سے خطا ہوئی ہے جی دنیا میں ابھی یا علوم شریف موجود ہے میرے پاس بھی موجود ہے جی۔ اس کے اندر یہ کوئی بائک لا نہیں لا سکتا اس کے اندر یہ ہے کہ شیخ نے امام غزالی نے فرمایا کہ یزید پر لانت اس وجہ سے جائز نہیں کہ یزید کا حکم کرنا امام حسین کے قتل کا یہ یقینی معلوم نہیں یہ ثابت نہیں ہوتا یہ وجہ ہے توبہ والا احتمال جو ہے احیاء علوم کے اندر نہیں ہے توبہ والا احتمال اس خط کے اندر ہے اور اس فتوے کے اندر ہے جو فتوا آپ کا وفایات العیان کے اندر قاضی اپنے خلقان نے نقل فرمایا ہے اور وہ بھی سکے بنا بنا کر ہے جی اور تردید کے بغیر یعنی بغیر شکوں بن میں بنانے کے ہاں جی جزمن نہیں اپنا جانے واحد پر حکم لگاتے ہوئے نہیں اگلی بات آخری امام احمد بن حنبل کی طرف منسوخ کیا یہ تو غلط ہے امام احمد بن حنبل کی طرف یہ سب سے پہلا شخص منسوخ کرنے والا وہ کون ہے محدود جو سن جوہری اس سے پہلے میں نے ایک حوالہ مولانا نور محمد صاحب کو دکھایا تھا امام ابن تمیم رزق اللہ رزق اللہ حنبلی جو غوث پاک میرا کے کے کے استاد استاد استاد امام رزق اللہ ہمبلی انہوں نے صاف اپنے عقیدے میں لکھا ہے اپنے عقیدے میں لکھا ہے اپنے عقیدے میں لکھا ہے امام احمد بن حنبل کا عقیدہ جب انہوں نے پڑھ کر سنایا لوگوں کو تو اس کے اندر لکھا ہے فرمایا امام احمد بن حنبل یزید کے بارے میں کان تو یس کو یزید کے بارے میں خاموشی اختیار کرتے تھے تو مذہب والے جو حضرات ہیں خود وہ تو کہہ رہے ہیں امام احمد کٹ کرتے تھے خاموشی اختیار کرتے تھے یزید کے متعلق تو لانت بھیجنے کی یہ روایت جس کے اندر دو راوی مشہور ہیں اور ثابت نہیں ہو سکا آج تک اور اسی وجہ سے اس کا سب سے پہلے نقل کرنے والا قاضی ابو جالا المن فی اصول دین کے اندر ہے ہاں جی تو وہ خود کہہ رہے ہیں ان اگر یہ روایت ثابت ہو جائے تو وہ خود شک کے ساتھ گزر رہے ہیں تو روایت کسی حد نہ ابن جوزی کا حال بھی عجیب ہے کہ موضوع کہنے پر آتے ہیں تو بخاری مسلم کی روایتوں کو علیہ متنحیہ اور موضوعات کے اندر موضوع کہہ جاتے ہیں اور اگر صحیح کرنے پر آتے ہیں تو جس کے رابی مشہور ہیں اور سب نے کہا کہ اور خود پہلا بندہ کہہ رہا ہے کہ روایت ثابت نہیں ہے حضرت نے اس کو یقینی حتمی کر دیا ہے ہاں جی جوزی تھے اور بندہ ایسی ایسی باتیں کر جاتا ہے آپ کو پتا ہے مولانا مول عبدالسول رحمہ اللہ فرماتے تھے اور مقرر ہوئے تو دونوں سو جھوٹ نہ بولے تقریر کے اندر ماں اس کو مقرر نہیں بنتا اچھا۔ تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ انہوں نے چھوٹ کیا یہ ضرور کہتے ہیں کہ ابن جوزی نے کیا اور خود اپنے اصول کو توڑا ان کا اصول یہ ہے کہ بخاری مسلم کی حدیث کو توڑ ہاں جی، کے رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں موضوع ہو گیا اور اب اس ایسی روایت کو جس کے اندر دو راوی پکے مشہور پتہ نہیں یہ کون ہے رافی ہے کیا ہے کیا بلا ہے کوئی پتہ نہیں لتھو خیرہ اٹھایا اور روایت بنا دی اگر بھائی اور پھر اس وقت جب کے مقابلے میں صحیح روایتیں امام احمد سے موجود ہیں جو ہم نے اس میں میں میں کتاب پیش کی ہیں وہ وہ روایتیں امام احمد بن سے سے صحیح صنعت ثابت ہے کتاب السنا ابوالباقی خلال کی میرے پاس پڑھی ہے صحیح صنعت کے ساتھ روایتیں موجود ہیں کہ امام نے فرمایا نام سے پوچھا گئے جدید پر لانت کریں فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے مومن کو پر لانت کرنا ایسے جیسے اس کو قتل کرنا تو یزید جو ہے وہ مومن تھا تم قتل لانت کیسے کر سکتے ہو آپ نے سختی سے وہاں پر ڈانٹا اور بند کر دیا ہاں یہ فرمایا اس سے روایت نہیں لینی کیوں فاسق تھا روایت نہیں لینی امام احمد نے فرمایا اسی کتاب و سننا کے اندر کہ حدیث اس سے نہیں لینی چاہیے کیوں فاسق تھا بات نہیں سمجھے جی واہ تو امام احمد بن حبل رضی اللہ تعالیٰ اس کو مومن بھی سمجھتے ہیں فاسق بھی سمجھتے ہیں اور لانت اس کی جائز نہیں سمجھتے اور اس کی لانت کو اس کے قصر کے مترادف سمجھتے ہیں تو امام احمد کا صحیح مذہب جب موجود ہے تو ایک جھوٹی روایت لے کر اس کو پیش کرنا یہ کیا معنی رکھتا ہے آؤ میں چیلنج کرتا ہوں ان صحیح روایتوں کا کسی صحیح روایت سے رد کر کے دکھا دو حق حق سبحان اور اگر کوئی کہے تو تم چھوٹا بچہ ہوگا ہمارے آگے سے کہاں روٹی لے جاتا ہے ہاں۔ ہم اتنا خود بیٹھے ہیں جوگی ہوتے تو سے اللہ اگر امام سنت رضی اللہ تعالیٰ ہو اور ہر دور کے عالم اپنا ماقبل والوں سے اختلاف بھی رکھتے رہے ان کی باتوں کو توڑتے بھی رہے اور ہمیشہ یہ علم کا تقاضا ہے اور علم کی شان ہے تو بھائی یہ دروازہ بند نہیں ہوا یہ کھلا ہوا یہ امام احمد سے نقل جس کا دعویٰ شیخ کو حق نہیں بنتا تھا علماء السلام علام بس امام احمد میں نمبر یہ نہیں کہنا چاہیے جذبان نقل کرنا جذبان نقل کرنا یہاں پر ابن حاضر ہے نے حق ادا کر دیا کہ ابن چوزی نے امام احمد سے نقل کیا یہ نہیں کہا کہ امام احمد کا خود مذہب یہ ہے انہوں نے نقل کیا پتہ نہیں صحیح ہے یہ یہ حق بنتا تھا تو شیخ سے اس قول کو نقل کرنے میں بھی جو ہے وہ فروغ گزاشت ہو گئی ہے جو نہیں ہونی چاہیے تو جی۔ سمجھ نہیں آ رہی آخر میں جو انہوں نے جی۔ فیصلہ دیا جی۔ وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ الحمدللہ ہم اس فیصلے کے ساتھ ہیں وہ کیا کہ ہم محبت بھی نہیں کرتے جی ہم روزگاریاں یہ سمجھو لوگ ناشف تھا اس میدان کے اندر آخری آخری حملہ حملہ تھا جی پہلے میں سنتا رہا بھائی ابال نکل ہے پورا ابال نکل ہے ہر کسی کا کیوں کہ پھر رات کرتے ہوئے چس آتی ہے نا جی جی تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بات رہ گئی اب رہ گئی نہیں اب جو میں بات اپنے دوسرے دوستوں سے کرنا چاہتا تھا وہ ختم ہو گئی آپ حضرات سب تشریف لے جائیں ہم بات دوسرے بیٹھ سکتے